دھواں سعادت حسن منٹو وہ جب اسکول روانہ ہوا تو اس نے راستے میں قصائی دیکھا جس کے سر پر ایک بہت بڑا ٹوکرا تھا اس میں دو تازہ ذبح کیے ہوئے بکرے تھے ان کی کھالیں اتری ہوئی تھی اور ان کے ننگے گوشت میں سے دھواں اٹھ رہا تھا جگہ جگہ پر یہ گوشت جس کو دیکھ کر مسعود کے ٹھنڈے گالوں پر گرمی کی لہریں سی دوڑ جاتی تھی پھڑک رہا تھا جیسے کبھی کبھی اس کی آنکھ پھڑکا کرتی تھی سوا نو بجے ہوں گے مگر جھکے ہوئے خاکستری بادلوں کے باعث ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بہت سویرا ہے سردی میں شدت نہیں تھی لیکن راہ چلتے آدمیوں کے منہ سے گرم گرم سماوار کی ٹوٹیوں کی طرح گاڑھا سفید دھواں نکل رہا تھا ہر شے بوجھل دکھائی دیتی تھی جیسے بادلوں کے وزن کے نیچے دبی ہوئی ہے موسم کچھ ویسی ہی کیفیت کا حامل تھا جو ربڑ کے جوتے پہن کر چلنے سے پیدا ہوتی ہے اس کے باوجود کہ بازار میں لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی اور دکانوں میں زندگی کے آثار پیدا ہو چکے تھے آوازیں مدھم تھیں جیسے سرگوشیاں ہو رہی ہیں چپکے چپکے دھیرے دھیرے باتیں ہو رہی ہیں ہولے ہولے لوگ قدم اٹھا رہے ہیں کہ زیادہ اونچی آواز پیدا نہ ہو مسعود بغل میں بستہ دبائے اسکول جا رہا تھا اس کی چال بھی سست تھی جب اس نے بے خال کے تازہ ذبح کیے ہوئے بکروں کے گوشت سے سفید سفید دھواں اٹھتا دیکھا تو اسے راحت محسوس ہوئی اس دھوئیں نے اس کے ٹھنڈے گالوں پر گرم گرم لکیروں کا ایک جال سبن دیا اس گرمی نے اسے راحت پہنچائی اور وہ سوچنے لگا کہ سردیوں میں ٹھنڈے یا بیت کھانے کے بعد اگر یہ دھواں مل جایا کرے تو کتنا اچھا ہو فضا میں اجلا پن نہیں تھا روشنی تھی مگر دھندلی کوہر کی ایک پتلی سی تہ ہر شے پر چڑھی ہوئی تھی جس سے فضا میں گدلا پن پیدا ہو گیا تھا یہ گدلا پن آنکھوں کو اچھا معلوم ہوتا تھا اس لیے کہ نظر آنے والی چیزوں کی نوک پلک کچھ مدھم پڑ گئی تھی مسعود جب اسکول پہنچا تو اسے اپنے ساتھیوں سے یہ معلوم کر کے قطعی طور پر خوشی نہ ہوئی کہ اسکول سکتر صاحب کی موت کے باعث بند کر دیا گیا ہے سب لڑکے خوش تھے جس کا ثبوت یہ تھا کہ وہ اپنے بستے ایک جگہ پر رکھ کر اسکول کے صحن میں اوٹ پٹانگ کھیلوں میں مشغول تھے کچھ چھٹی کا پتہ معلوم کرتے ہی گھر چلے گئے تھے کچھ آ رہے تھے اور کچھ نوٹس بورڈ کے پاس جمع تھے اور بار بار ایک ہی عبارت پڑھ رہے تھے مسعود نے جب سنا کہ سکتر صاحب مر گئے ہیں تو اسے بالکل افسوس نہ ہوا اس کا دل جذبات سے بالکل خالی تھا اس نے یہ ضرور سوچا کہ پچھلے برس جب اس کے دادا جان کا انتقال انہی دنوں میں ہوا تھا تو ان کا جنازہ لے جانے میں بڑی دقت ہوئی تھی اس لیے کہ بارش شروع ہو گئی تھی وہ بھی جنازے کے ساتھ گیا تھا اور قبرستان میں چکنی کیچڑ کے باعث ایسا پھسلا تھا کہ کھدی ہوئی قبر میں گرتے گرتے بچا تھا یہ سب باتیں اس کو اچھی طرح یاد تھیں سردی کی شدت اس کے کیچڑ سے لت پت کپڑے سرخی مائل نیلے ہاتھ جن کو دبانے سے سفید سفید دھبے پڑ جاتے تھے ناک جو کہ برف کی ڈلی معلوم ہوتی تھی اور پھر آ کر ہاتھ پاؤں دھونے اور کپڑے بدلنے کا مرحلہ یہ سب کچھ اس کو اچھی طرح یاد تھا چنانچہ جب اس نے سکتر صاحب کی موت کی خبر سنی تو اسے یہ سب بیتی ہوئی باتیں یاد آ گئیں اور اس نے سوچا جب سکتر صاحب کا جنازہ اٹھے گا تو بارش شروع ہو جائے گی اور قبرستان میں اتنی کیچڑ ہو جائے گی کہ کئی لوگ پھسلیں گے اور ان کو ایسی چوٹیں آئیں گی کہ وہ بلبلا اٹھیں گے مسعود نے یہ خبر سن کر سیدھا اپنی کلاس کا رخ کیا کمرے میں پہنچ کر اس نے اپنے ڈیسک کا تالا کھولا دو تین کتابیں جو کہ اسے دوسرے روز پھر لانا تھیں رکھیں اور باقی بستہ اٹھا کر گھر کی جانب چل پڑا راستے میں اس نے پھر وہی دو تازہ ذبح کیے ہوئے بکرے دیکھے ان میں سے ایک کو اب قسائی نے لٹکا دیا تھا دوسرا تختے پر پڑا تھا جب مسعود دکان پر سے گزرا تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ گوشت کو جس میں سے دھواں اٹھ رہا تھا چھو کر دیکھے چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر انگلی سے بکرے کے اس حصے کو چھو کر دیکھا جو ابھی تک پھڑک رہا تھا گوشت گرم تھا مسود کی ٹھنڈی انگلی کو یہ حرارت بہت بھلی معلوم ہوئی قصائی دکان کے اندر چھریاں تیز کرنے میں مصروف تھا چنانچہ مسود نے ایک بار پھر گوشت کو چھو کر دیکھا اور وہاں سے چل پڑا گھر پہنچ کر اس نے جب اپنی ماں کو سکتر صاحب کی موت کی خبر سنائی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کے ابا جی انہی کے جنازے کے ساتھ گئے ہیں اب گھر میں صرف دو آدمی تھے ماں اور بڑی بہن ماں باورچی خانے میں بیٹھی سالن پکا رہی تھی اور بڑی بہن کلسوم کانگڑی لیے درباری کی سرگم یاد کر رہی تھی چونکہ گلی کے دوسرے لڑکے گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے تھے جس پر اسلامیہ اسکول کے سکتر کی موت کا کچھ اثر نہیں ہوا تھا اس لیے مسعود نے خود کو بالکل بیکار محسوس کیا اسکول کا کوئی کام بھی نہیں تھا چھٹی جماعت میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ گھر میں اپنے ابا جی سے پڑھ چکا تھا کھیلنے کے لیے بھی اس کے پاس کوئی چیز نہ تھی ایک میلا کچیلا تاش تاخ میں پڑا تھا مگر اس سے مسعود کو کوئی دلچسپی نہ تھی لوڈو اور اسی قسم کے دوسرے کھیل جو اس کی بڑی بہن اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہر روز کھیلتی تھی اس کی سمجھ سے بالا تر تھے سمجھ سے بالا تر یوں تھے کہ مسعود نے کبھی ان کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی اس کو فطرتاً ایسے کھیلوں سے کوئی لگاؤ نہیں تھا بستہ اپنی جگہ پر رکھنے اور کوٹ اتارنے کے بعد وہ باورچی خانے میں اپنی ماں کے پاس بیٹھ گیا اور درباری کی سرگم سنتا رہا جس میں کئی دفعہ سا رے گا ماں آتا تھا اس کی ماں پالک کاٹ رہی تھی پالک کاٹنے کے بعد اس نے سب سبز پتوں کا گیلا گیلا ڈھیر اٹھا کر ہنڈیا میں ڈال دیا تھوڑی دیر کے بعد جب پالک کو آنچ لگی تو اس میں سے سفید سفید دھواں اٹھنے لگا اس دھوئیں کو دیکھ کر مسعود کو بکرے کا گوشت یاد آ گیا چنانچہ اس نے اپنی ماں سے کہا امی جان آج میں نے قصائی کی دکان پر دو بکرے دیکھے ان کی کھال اتری ہوئی تھی اور ان میں سے دھواں نکل رہا تھا بالکل ویسے ہی جیسا کہ صبح سویرے میرے منہ سے نکلا کرتا ہے یہ کہہ کر اس کی ماں چولہے میں لکڑیوں کے کوئلے جھاڑنے لگی ہاں اور میں نے گوشت کو اپنی انگلی سے چھو کر دیکھا تو وہ گرم تھا اچھا یہ کہہ کر اس اس کی ماں نے وہ اٹھایا جس میں نے پالک کا ساگ دھویا تھا اور باورچی خانے سے باہر چلی گئی اور یہ گوشت کئی جگہ پر پھڑکتا بھی تھا اچھا مسعود کی بڑی بہن نے درباری سرگم یاد کرنا چھوڑ دی اور اس کی طرف متوجہ ہوئی کیسے پھڑکتا تھا یوں یوں مسعود نے انگلیوں سے پھڑکن پیدا کر کے اپنی بہن کو دکھائی پھر کیا ہوا یہ سوال کلثم نے اپنے سرگم بھرے دماغ سے کچھ اس طور پر نکالا کہ مسعود ایک لہجے کے لیے بالکل خالی اس ذہن ہو گیا پھر کیا ہونا تھا میں نے ایسے ہی آپ سے بات کی تھی کہ قصائی کی دکان پر گوشت پھڑک رہا تھا میں نے انگلی سے چھو کر بھی دیکھا تھا گرم تھا اچھا مسعود یہ بتاؤ تم میرا ایک کام کرو گے بتائیے آؤ میرے ساتھ آؤ نہیں آپ پہلے بتائیے کام کیا ہے تم آؤ تو صحیح میرے ساتھ جی نہیں آپ پہلے کام بتائیے دیکھو میری کمر میں بڑا درد ہو رہا ہے میں پلنگ پر لیٹتی ہوں تم ذرا پاؤں سے دبا دینا اچھے بھائی جو ہوئے اللہ کی قسم بڑا درد ہو رہا ہے یہ کہہ کر مسعود کی بہن نے اپنی کمر پر مکیاں مارنا شروع کر دیں یہ آپ کی کمر کو کیا ہو جاتا ہے جب دیکھو درد ہو رہا ہے اور پھر آپ دبواتی بھی مجھے سے ہیں کیوں نہیں اپنی سہیلیوں سے کہتی مسعود اٹھ کھڑا ہوا اور راضی ہو گیا چلیے لیکن آپ سے یہ کہہ دیتا ہوں کہ دس منٹ سے زیادہ میں بالکل نہیں دباؤں گا شاباش شاباش اس کی بہن اٹھ کھڑی ہوئی اور سرگموں کی کاپی سامنے طاق میں رکھ کر اس کمرے کی طرف روانہ ہوئی جہاں وہ اور مسعود دونوں سوتے تھے سہن میں پہنچ کر اس نے اپنی دکھتی ہوئی کمر سیدھی کی اور اوپر آسمان کی طرف دیکھا مٹیالے بادل جھکے ہوئے تھے مسعود آج ضرور بارش ہوگی یہ کہہ کر اس نے مسعود کی طرف دیکھا مگر وہ اندر اپنی چارپائی پر لیٹا تھا جب کلسوم اپنے پلنگ پر آندھے منہ لیٹ گئی تو مسعود نے اٹھ کر گھڑی میں وقت دیکھا دیکھیے باجی گیارہ بجنے میں دس منٹ باقی ہیں میں پورے گیارہ بجے آپ کی کمر دابنا چھوڑ دوں گا بہت اچھا لیکن اب تم خدا کے لیے زیادہ نخرے نہ بکھارو ادھر میرے پلنگ پر آ کر جلدی کمر دباؤ ورنہ یاد رکھو بڑے زور سے کان اٹھوں گی کلثم نے مسود کو ڈانٹ پلائی مسعود نے اپنی بڑی بہن کے حکم کی تعمیل کی اور دیوار کا سہارا لے کر پاؤں سے اس کی کمر دبانا شروع کر دی مسود کے وزن کے نیچے کلثم کی چوڑی چکلی کمر میں خفیف سا جھکاؤ پیدا ہو گیا جب اس نے پیروں سے دبانا شروع کیا ٹھیک اسی طرح جس طرح مزدور مٹی گونتے ہیں تو کلسم نے مزہ لینے کی خاطر ہولے ہولے ہائے ہائے کرنا شروع کر دیا کلسم کے کولوں پر گوشت زیادہ تھا جب مسعود کا پاؤں اس حصے پر پڑا تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ وہ اس بکرے کے گوشت کو دبا رہا ہے جو اس نے قصائی کی دکان میں اپنی انگلی سے چھو کر دیکھا تھا اس احساس نے چند لمحات کے لیے اس کے دل و دماغ میں ایسے خیالات پیدا کیے جن کا کوئی سر تھا نہ پیر وہ ان کا مطلب نہ سمجھ سکا اور سمجھتا بھی کیسے جبکہ کوئی خیال مکمل ہی نہ تھا ایک دو بار مسعود نے یہ بھی محسوس کیا کہ اس کے پیروں کے نیچے گوشت کے لوتھڑوں میں حرکت پیدا ہوئی ہے اسی قسم کی حرکت جو اس نے بکرے کے گرم گرم گوشت میں دیکھی تھی اس نے بڑی بددلی سے کمر دبانا شروع کی تھی مگر اب اسے اس کام میں لذت محسوس ہونے لگی اس کے وزن کے نیچے کلسم ہولے ہولے کرا رہی تھی یہ بھیچی بھیچی آواز جو کہ مسعود کے پیروں کی حرکت کا ساتھ دے رہی تھی اس گمنام سی لذت میں اضافہ کر رہی تھی ٹائم پیس میں گیارہ بج گئے مگر مسعود اپنی بہن کلسم کی کمر دباتا رہا جب کمر اچھی طرح دبائی جا چکی تو کلسم سیدھی لیٹ گئی اور کہنے لگی شاباش مسود شاباش لو اب لگے ہاتھوں ٹانگیں بھی دبا دو بالکل اسی طرح شاباش میرے بھائی مسود نے دیوار کا سہارا لے کر کلسم کی رانوں پر جب اپنا پورا وزن ڈالا تو اس کے پاؤں کے نیچے مچھلیاں تڑپ سی گئیں بے اختیار وہ ہنس پڑی اور دوہری ہو گئی مسود گرتے گرتے بچا لیکن اس کے تلووں میں مچھلیوں کی وہ تڑپ منجمد سی ہو گئی اس کے دل میں زبردست خواہش پیدا ہوئی کہ وہ پھر اسی طرح دیوار کا سہارا لے کر اپنی بہن کی کی دبائے چنانچہ اس نے نے کہا یہ آپ آپ کیوں شروع کر دیا سیدھی لیٹ جائیے کہ میں ٹانگیں دبا دوں کلسم سیدھی لیٹ گئی رانوں کی مچھلیاں ادھر ادھر ہونے کے باعث جو گدگدی پیدا ہوئی تھی اس کا اثر ابھی تک اس کے جسم میں باقی تھا نہ بھائی میرے گدگدی ہوتی ہے تم وحشیوں کی طرح دباتے ہو مسعود نے خیال کیا کہ شاید اس نے غلط طریقہ استعمال کیا ہے نہیں اب کی دفعہ میں پورا بوجھ آپ پر نہیں ڈالوں گا آپ اطمینان رکھیے اب ایسی اچھی طرح دباؤں گا کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہوگی دیوار کا سہارا لے کر مسعود نے اپنے جسم کو تولا اور اس انداز سے آہستہ آہستہ کلسم کی رانوں پر پیر جمائے کہ اس کا آدھا بوجھ کہیں غائب ہو گیا ہولے ہولے بڑی ہوشیاری سے اس نے پیر چلانے شروع کیے کلسم کی رانوں میں اکڑی ہوئی مچھلیاں اس کے پیروں کے نیچے دب دب کر ادھر ادھر پھسلنے لگیں مسعود نے ایک بار اسکول میں تنے ہوئے رسے پر ایک بازیگر کو چلتے دیکھا تھا اس نے سوچا کہ بازیگر کے پیروں کے نیچے تنا ہوا رسہ اسی طرح پھسلتا ہوگا اس سے پہلے کئی بار اس نے اپنی بہن کلسم کی ٹانگیں دبائی تھیں مگر وہ لذت جو کہ اسے اب محسوس ہو رہی تھی پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی بکرے کے گرم گرم گوشت کا اسے بار بار خیال آتا تھا ایک دو مرتبہ اس نے سوچا کلسم کو اگر ذبح کیا جائے تو کھال اتر جانے پر کیا اس کے گوشت میں سے بھی دھواں نکلے گا لیکن ایسی بےہودہ باتیں سوچنے پر اس نے اپنے آپ کو مجرم محسوس کیا اور دماغ کو اس طرح صاف کر دیا جیسے وہ سلیٹ کو اسفنج سے صاف کیا کرتا تھا بس بس کلسم تھک گئی بس بس مسعود کو ایک دم شرارت سوجی وہ پلنگ پر سے نیچے اترنے لگا تو اس نے کلسم کی دونوں بغلوں میں گدگدی شروع کر دی ہنسی کے مارے وہ لوٹ پوٹ ہو گئی اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ مسعود کے ہاتھوں کو پرے جھٹک دے لیکن جب اس نے ارادہ کر کے مسعود کے لات جمانی چاہی تو مسعود اچھل کر زد سے باہر ہو گیا اور سلیپر پہن کر کمرے سے نکل گیا جب وہ صحن میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ہلکی ہلکی بوندا باندھی ہو رہی ہے بادل اور بھی جھک آئے تھے پانی کے ننے ننے قطرے آواز پیدا کیے بغیر صحن کی اینٹوں میں آہستہ آہستہ جذب ہو رہے تھے مسعود کا جسم ایک دل نواز حرارت محسوس کر رہا تھا جب ہوا کا ٹھنڈا ٹھنڈا جھونکا اس کے گالوں کے ساتھ مس ہوا اور دو تین ننی ننی اس کی ناک پر پڑیں تو ایک جھرجھری سی اس کے بدن میں لہرا اٹھی سامنے کوٹھے کی دیوار پر ایک کبوتر اور ایک کبوتری پاس پاس پر پھلائے بیٹھے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دونوں دم پخت کی ہوئی ہنڈیا کی طرح گرم ہیں گلے داودی اور نازبو کے ہرے ہرے پتے اوپر لال لال گملوں میں نہا رہے تھے فضا میں نیندیں گھلی ہوئی تھیں ایسی نیندیں جن میں بیداری زیادہ ہوتی ہے اور انسان کے ارد گرد نرم نرم خواب یوں لپٹ جاتے ہیں جیسے اونی کپڑے مسعود ایسی باتیں سوچنے لگا جن کا مطلب اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ ان باتوں کو چھو کر دیکھ سکتا تھا مگر ان کا مطلب اس کی گرفت سے باہر تھا پھر بھی ایک گمنام سا مزہ اس سوچ بچار میں اسے آ رہا تھا بارش میں کچھ دیر کھڑے رہنے کے باعث جب مسعود کے ہاتھ بالکل یخ ہو گئے اور دبانے سے ان پر سفید دھبے پڑنے لگے تو اس نے مٹھیاں کس لیں اور ان کو منہ کی بھاپ سے گرم کرنا شروع کیا ہاتھوں کو اس عمل سے کچھ گرمی تو پہنچی مگر وہ نم آلود ہو گئے چنانچہ آگ تاپنے کے لیے وہ باورچی خانے میں چلا گیا کھانا تیار تھا ابھی اس نے پہلا لقمہ ہی اٹھایا تھا کہ اس کا باپ قبرستان سے واپس آ گیا باپ بیٹے میں کوئی بات نہ ہوئی مسعود کی ماں اٹھ کر فوراً دوسرے کمرے میں چلی گئی اور وہاں دیر تک اپنے خاوند کے ساتھ باتیں کرتی رہی کھانے سے فارغ ہو کر مسعود بیٹھک میں چلا گیا اور کھڑکی کھول کر فرش پر لیٹ گیا بارش کی وجہ سے سردی کی شدت بڑھ گئی تھی کیونکہ اب ہوا بھی چل رہی تھی مگر یہ سردی ناخوشگوار معلوم نہیں ہوتی تھی تالاب کے پانی کی طرح یہ اوپر ٹھنڈی اور اندر گرم تھی مسعود جب فرش پر لیٹا تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ سردی کے اندر دھنس جائے جہاں اس کے جسم کو راحت انگیز گرمی پہنچے دیر تک وہ ایسی شیر گرم باتوں کے متعلق سوچتا رہا جس کے باعث اس کے پٹھوں میں ہلکی ہلکی دکھن پیدا ہو گئی ایک دو بار اس نے انگڑائی لی تو اسے مزہ آ گیا اس کے جسم کے کس حصے میں یہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ کہاں کوئی چیز اٹک سی گئی تھی یہ چیز کیا تھی اس کے متعلق بھی مسعود کو علم نہیں تھا البتہ اس اٹکاؤں نے اس کے سارے جسم میں استراب ایک دبے ہوئے استراب کی کیفیت پیدا کر دی تھی اس کا سارا جسم کھنچ کر لمبا ہو جانے کا ارادہ بن گیا تھا دیر تک گدگد قالین پر کروٹیں بدلنے کے بعد وہ اٹھا اور باورچی خانے سے ہوتا ہوا صحن میں آ نکلا کوئی باورچی خانے میں تھا نہ صحن میں ادھر ادھر جتنے کمرے تھے سب کے سب بند تھے بارش اب رک گئی تھی مسعود نے ہاکی اور گیند نکالی اور صحن میں کھیلنا شروع کر دیا ایک بار جب اس نے زور سے ہٹ لگائی تو گیند سہن کے دائیں ہاتھ والے کمرے کے دروازے پر لگی اندر سے مسعود کے باپ کی آواز آئی کون جی میں ہوں مسعود اندر سے آواز آئی کیا کر رہے ہو جی کھیل رہا ہوں کھیلو پھر تھوڑے سے توقف کے بعد اس کے باپ نے کہا تمہاری ماں میرا سر دبا رہی ہے زیادہ شور نہ مچانا یہ سن کر مسود نے گیند وہیں پڑی رہنے دی اور ہاکی ہاتھ میں لیے سامنے والے کمرے کا رخ کیا اس کا ایک دروازہ بند تھا اور دوسرا نیم باز مسعود کو ایک شرارت سوجی دبے پاؤں وہ نیم باز دروازے کی طرف بڑھا اور دھماکے کے ساتھ اس نے دونوں پٹ کھول دیے دو چیخیں بلند ہوئیں اور کلثوم اور اس کی سہیلی بملا نے جو کہ پاس پاس لیٹی تھیں خوف زدہ ہو کر جھٹ سے لحاف اوڑھ لیا بملا کے بلاؤز کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور کلثوم اس کے اریاں سینے کو گھور رہی تھی مسعود کچھ سمجھ نہ سکا اس کے دماغ پر دھواں سا چھا گیا وہاں سے الٹے قدم لوٹ کر وہ جب بیٹھک کی طرف روانہ ہوا تو اسے اپنے اندر ایک اتھا طاقت کا احساس ہوا جس نے کچھ دیر کے لیے اس کی سوچنے سمجھنے کی قوت بالکل کمزور کر دی بیٹھک میں کھڑکی کے پاس بیٹھ کر جب مسعود نے ہاکی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر گھٹنے پر رکھا تو یہ سوچا کہ ہلکا سا دباؤ ڈالنے پر بھی ہاکی میں خم پیدا ہو جائے گا اور زیادہ زور لگانے پر تو ہینڈل چٹاخ سے ٹوٹ جائے گا اس نے گھٹنے پر ہاکی کے ہینڈل میں خم تو پیدا کر لیا مگر زیادہ سے زیادہ زور لگانے پر بھی وہ ٹوٹ نہ سکا دیر تک وہ ہاکی کے ساتھ کشتی لڑتا رہا جب وہ تھک کر ہار گیا تو جھنلا کر اس نے ہاکی پرے پھینک دی